تاکہ وجہ فرق نمایاں ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور معبودان باطلا نے جن کو کفار نے اپنا معبود بنایا ہے کیا فرق ہے اور کون عبادت کے لائق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی برابری کر سکتا ہے یا نہیں یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے اس کا شعور بیدار کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احسانات کا تذکرہ فرمایا مضامین بیان فرمائے ہمیں بہت توجہ سے سننا چاہیے کوئی مسلمان سن رہا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے پر فخر کرنا چاہیے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی یا مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہمیں مسلمان بنا دیا اتنی بڑی مہربانی کہ ہم نے تجھے شروع سے ہی پہچانا اور تیرا یہ نام لیتے ہیں اور اگر کوئی اس کو غیر مسلم سن رہا ہو تو وہ توجہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کو سننے کے بعد ہمارے رب کریم کے اس بیان کو سننے کے بعد ٹھنڈے دل سے غور و تفکر شروع فرمائے لہذا اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ امن جال القرار وجال خلع الحا انہار وجالا رواسیا رواسیہ جال بین البحرین حاجزا یا وہ یعنی کیا تم ان شرکا کو بہتر سمجھتے ہو یا وہ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے یا وہ جس نے بنایا زمین کو قرار پکڑنے کے لیے یعنی جس پر تم قرار پکڑتے ہو ٹھہرتے ہو زمین کو تمہارے بچنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے بنایا وجال خلالہ انہارا انہارن اور اس کے درمیان سے نہریں نکالی وجال اللہ رواسیہ اور اس کے لیے رواسی لنگر بنائے یعنی پہاڑوں کو قائم فرمایا تاکہ زمین کا توازن نہ بگڑے اور توازن قائم ہو جائے وجاء بین البحرین حاجزہ اور اس نے دونوں سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ رکھی ہے دو سمندروں سے مراد میٹھا پانی اور کھارا پانی آپ یہ دیکھیے بعض مقامات پہ میٹھا اور کھارا اس طرح پانی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس طرف کا میٹھا اس طرف کا کھارا ملتا نہیں ہے اس طرح جتنے بھی دریا ہیں یہ سمندر میں جا کر گرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر چڑھتا ہے اس دریا کے اندر شامل ہو جائے اور سارے پانی کو کڑوا کر دے ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی اور عظیم قدرت کا اظہار ہے اور اس قسم کی قدرت کا اظہار کسی اور معبود سے کسی اور خدا سے ہو ہی نہیں سکتا ہے لہٰذا پھر آگے شاہ اللہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا ہے بل اکثر لا یا بلکہ ان لوگوں میں سے اکثر جو مطلب خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں اما یجیب المفترا اذا دعاہو یا وہ کہ جو مجبور شخص کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے وہ یکش کو سو اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے وہ علیکم خلاصہ العربی اور تمہیں زمین کا خلیفہ یا وارث بناتا ہے یہاں پر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی بیان فرمائی اور ہمیں ایک شعور فراہم فرمایا کہ کیا وہ خدا بہتر نہیں ہے کہ جب مجبور اسے پکارتا ہے تو اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے مصیبت کو دور کرتا ہے ورنہ پکارتے سب ہیں اپنے اپنے معبودان باطلہ کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مصیبت دور ہوئی تو شاید انہوں نے دور کی ہو حالانکہ وہ نہیں کرتے ہیں یا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بل فرض ایک کسی نے بت بنایا اور اس کی وہ عبادت کر رہا ہے تو وہ بت تو مجبور محاذ ہے اس پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ اپنی مکھی بھی اڑنے اڑا سکتا ہے تو ہماری مصیبت کیا دور کرے گا مصیبت دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے اور یہاں پہ میں زندہ یہ بات بھی کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہی رواج پا گئی چیز کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے یا امبی علیہ السلام یا صحابہ کرام سے مدد مانگنی چاہیے ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدد مانگو کیونکہ اللہ ہی مصیبت دور کرنے والا ہے دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب مصیبت زدہ مجھ سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی مصیبت دور کرتا ہوں تو پھر نبی کو صحابہ کو اولیاء کو مصیبت دور کرنے والا تصور کرنا یہ غلط ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے جو مطلب یہ اعتبار سے ہٹے ہوئے طبقے جو میں آج کر رہا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو ہی نہیں جب تک تم وسیلہ قائم نہیں کرو گے نبیوں سے نہیں مانگو گے رسولوں سے نہیں مانگو گے تمہیں کچھ ملے گا ہی نہیں یہ دونوں طبقے اپنے اپنے مقام پر کچھ غلطی کا شکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنا افضل ہے اولا ہے دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنکا بھی ہمیں نہیں دے سکتا یہ مسلمان کا عقیدہ ہے لیکن دوسری جانب یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کچھ عطا فرماتا ہے ہمیں فائدہ پہنچائے ہمیں نعمت عطا فرمائے بغیر وسیلے کے عطا نہیں فرماتا بغیر سبب اور ذریعے کے عطا نہیں فرماتا دیکھ لیجئے آپ کو شفا ملے گی اللہ تعالیٰ کسی دوائی کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے آپ آرام کرتے ہیں اس سے شفا مل جاتی ہے پرہیز کرتے ہیں اس سے شفا مل جاتی ہے دے رہا اللہ تعالیٰ ہی ہے شفا اللہ ہی دے رہا ہے لیکن پرہیز سبب بن رہا ہے آرام سبب بن رہا ہے دوائی کا استعمال سبب بن رہا ہے ڈاکٹر کے مشورے سبب بن رہے ہیں تو اب یہ بتائیے گولی جو ہے یہ ضرر اور نفع اس میں ہے کہ نہیں ہے اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں کہ نہیں ضرر تو اللہ ہی دیتا ہے نفع بھی اللہ ہی دیتا ہے تو پھر آپ بچوں سے گولیوں کو کیوں دور رکھتے ہیں ساری گولیوں کے سامنے بخیر دیجیے کھانے دیجیے نفع دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے ضرر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے پھر کیوں آپ دوائیوں کو اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں بچوں سے دور رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی لحاظ سے اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تکلیف دینے والا ہے لیکن بہت سی چیزیں دنیا میں اس کا ذریعہ سبب بن سکتی ہیں تو ہمیں ان ذرائع و اسباب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان سے حفاظت کی کوشش کرنی ہوگی آپ کیوں نہیں چھوٹے سے بچے کو روڈ کراس کرنے کے لیے چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے وہ چھوٹا سا بچہ گھسٹتا ہے خود ہی نکل جائے گا روڈ کے پاس نہیں آپ خود اس کو انگلی پکڑتے ہیں یا گود میں اٹھاتے ہیں تب راستہ کراس کرتے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ گاڑی ضرور کی مالک ہے وہ ضرور دے گی یقینی سی بات ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گاڑی فی نفسی خود ضرور دے گی زر دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وسیلہ گاڑی بن جائے گی تو آپ حفاظت کا سامان کرتے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی کفر و شرک شادہ نہیں ہوگا کہ اگر ایک مسلمان یہ سمجھتے ہوئے کہ میں امبیر السلام سے دعا کروا رہا ہوں صحاب کرام سے اولیاء کرام سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نعمت طلب کرنے کے لیے ان کی دعا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی دے گا اللہ ہی ان کی دعا سے وسیلے سطح فرما دے گا تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے یہ اعتدال قائم رکھنا بہت ضروری ہے افراد و تفریح دونوں باعث ہلاکت ہوتے ہیں لہذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ صرف اللہ سے مانگو کسی اور سے نہ مانگو اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اور ہی سے مانگو اللہ تعالیٰ سے بالکل مت مانگو اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے بس تم مانگو دوسروں سے وسیلہ قائم کرو اور وسیلے کے بغیر اللہ گا ہی نہیں بازی تک جملہ کہہ دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ اللہ سے بھی براہ راست مانگ سکتے ہیں اور امبی علیہ السلام سے بھی مانگ سکتے ہیں لیکن یعنی امبی السلام سے مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے دعا کی درخواست کریں کیا آپ ہمارے لیے دعا کریں مثلا آپ روز انور پر حاضر مدینہ منورہ میں آپ اگر یوں درخواست کر رہے ہیں اللہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت عطا فرما دے اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے یہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی سن بھی رہے ہیں عام مردہ قبر میں سنتا ہے تو امبی علیہ السلام کے بدر جاولہ سنتے ہیں اور وہ دعا پر بھی قادر ہیں وہ دعا بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور مقبول فرمائے گا اس یقین اور ارادے کے ساتھ مسلمان ان سے مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحیح نظریہ ہو صحیح عقیدہ ہو کہ یہ قرآن کے منافی نہیں ہوتا کیونکہ کثیر صاحب کرام کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعا کروانا ثابت ہے یہ سب ماشاء اللہ علم جانتے ہیں کسی مکتب فکر کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صاحب کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ دعا کی درخواست کی اس طرح شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل بار بار موسی علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بتا وہ گائے کیسی ہے آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بارش برفا دے آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرعون سے نجات عطا فرما دے تو جب اللہ تعالیٰ خود یہ بارہا ادھر بھی ان کے سامنے بھی معاملہ تھا کہ اللہ مصیبت دور کرنے والا ہے اللہ نعمت دینے والا ہے تو کیوں وہ موسی علیہ السلام سے درخواست کر رہے ہیں براہ راست کیوں نہیں اللہ کی بار کر دعا کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی عام آدمی کسی نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی نعمت کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح ارادے کے ساتھ صحیح قرض کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ بنائے گا تو یہ عین قرآن کے مطابق ہے اس میں کوئی انکار کی مجال انکار نہیں انکار کی گنجائش نہیں ہے اور ان چیزوں میں افراد و تفریح میں پڑھ کر عوام کو انتشار میں مبتلا کرنا یہ تو سمجھدار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ ذرا تھوڑا سا غور تفکر کرنا چاہیے میں تو اور الفاظ ادا نہیں کرتا ہوں لیکن سوچنا چاہیے قوم کو اس طرح اس طرح میں مبتلا کرنا قطع غیر مناسب شاہ فرمایا یا وہ کہ جو لاچار مجبور شخص کی کی دعوت کو یعنی پکار کو قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اور اس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا تو اب یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے زمین پر بھیجا یہاں کی حکومت اور کا فرمایا ہے تو دلیل لائیے خود آگے اللہ ہی چیلنج فرمائے گا تو لہٰذا سب خدا نے فرمایا جب ایسا ہے الاحماء اللہ تو پھر وہی سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے قلی لما کرون بہت تھوڑے ایسے ہیں جو دھیان کرتے ہیں نصیحت قبول کرتے ہیں توجہ کرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں یہ اتنی واضح فرق اتنا بڑا ڈفرینس موجود ہے اس کے باوجود اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو یہ بہت ہی بری بات ہے امن یا حدیقوں کی غلومات البر والبحری یا وہ جو ہدایت دیتا ہے تمہیں زمین اور خشکی اور تری یعنی زمین اور پانی کے اندھیروں میں کون تمہیں ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے من یوسل ریاح اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے بشرم بینا یدئی رحمت ہی کہ اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی آتی ہیں یعنی جیسے قحط سالی ہے تو جو وہاں کے رہنے والے پرانے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یا ماہر لوگ ہوتے ہیں موسم کے حالات کو جاننے والے جب ہوائیں چلتی ہیں تو فوراً بتا دیتی ہیں بارش کی ہوائیں بارش ہوگی تو پہلی وہ خوشخبری لے کر آتی ہے بارش تو ایسی قحط سالی کس نے کی اور پھر یہ ہوائیں وہاں پر کس نے بھیجی یہ خوشخبری جو ہوائیں لے کر آ رہی ہے کون سی ذات ایسی ہے جو ان ہواؤں کا رخ اس طرف پھیر دیتا ہے قحط سالی کے علاقوں کی طرف تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے پھر وہ سوال الحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تو اللہ عما یشرکون اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے برتر بلند و بالا ہے کہ جس سے وہ شرک کرتے ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یبدا الخلقہ یا وہ بہتر ہے عبادت کے لائق ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا لوح اس نے پیدا فرمائی قلم زمین آسمان مخلوق کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں انہیں کو ممکن بھی کہتے ہیں انہیں کو مقدور بھی کہتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ثم ہوں پھر وہ انہیں دوبارہ بنائے گا ممن عرض حکم منفرمائی والارض اور وہ جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے آسمان سے رزق پانی کی شکل میں آتا ہے اور زمین سے جتنا زمین اگاتی ہے یہ سب کس نے دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی ذات نے پیدا فرمایا پھر وہی کوشچن اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدا ہے اور اب چیلنج ہے کل ہا تو برہان کم انکن تم سعودقین تو اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہے تو آپ فرما دیجیے ہاں تو بڑھانا کم تم اپنی دلیل لے آؤ انکن تم ساجقین اگر تم سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان افال و اعمال میں کوئی شریک ہے تو ذرا بتاؤ کون ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے زمین کا نظام چلا رہا ہے کائنات کا نظام چلا رہا ہے تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے تمہیں زمین مناسب عطا فرما رہا ہے اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ تو یقین سی بات ہے کہ ایک دھیانتدار شخص جو واقعی صحیح درست فیصلہ کرنے والا ہے قطع نظر اس کے کہ کس میرا مذہب سے تعلق ہے کس فرقے سے تعلق ہے اگر وہ قطع نظر ان تمام چیزوں کے بالکل اپنے ذہن کو خالی کر کے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہے تو بے اختیار اس کا دل گواہی دے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے ایک رب کریم کی ذات ایسی ہے جس پر ایمان لانا چاہیے اسے ہی خدا تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ زیبا نہیں ہے کل اللہ یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرما دیجیے آپ کہہ دیجیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ تعالی کے علاوہ غیر نہیں جانتا ہے اللہ ہی غیر جانتا اس کے علاوہ کوئی غیر نہیں جانتا وما یہ شعرون ایان نہ یوم اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے دار کا علم حمف الآخرا کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا ہے بل ہم فی شک منہا کوئی نہیں بلکہ وہ تو شک میں ہے اس کے بارے میں شک میں ہے بل ہم منہا امون بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں تو معلوم یہ ہوا پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے شاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا غیب کہتے ہیں پوشیدہ شے کو یہ لوگ بھی مانا ہے غیر کا مانا ہوتا ہے پوشیدہ چیز پوشیدہ کوئی بھی معاملہ اور شران غیب اس چیز کو کہتے ہیں اس معاملے کو یا اس کوئی بھی ایسی چیز کو کہیں گے کہ جس پوشیدہ شے کو کہ جسے آپ نہ تو دیکھ سکے نہ سن کر جان سکیں نہ سونگ کر نہ چکھ کر نہ چھو کر اور نہ عقل کے ذریعے اس کو جان سکیں وہ ہے غیر مثال کے طور پر جنت لے لیجیے نہ جنت کو آپ نے دیکھا نہ اس کی کوئی آواز سنی نہ اس کی خوشبو سنگی نہ اس کا ذائقہ چکھا نہ اسے چھو کر محسوس کیا نہ آپ نے کوئی اعلیٰ ایجاد کیا جس نے جنت کی خبر دی تو یہ ہے غیر تو غیر بس وہ ہوتا ہے کہ جو پھر نبی اس کی خبر دیتا ہے ہم ان حوا سے خمسہ سے ان پانچ مختلف چیزوں کو جاننے والی صلاحیتوں سے اور نہ عقل سے اس کو جان سکیں وہ غیر ہے لہٰذا اللہ نے شاہ فرمایا غیر صرف اللہ ہی جانتا ہے جو آسمان زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے جو غیر نہیں جانتا یہ ہمیشہ یاد رکھیے جب قرآن کی دو آیتیں یا کچھ آیتیں بہم ٹکرا رہی ہوں ان میں تعارض نظر آ رہا ہو جیسے یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا لیکن اور مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ اللہ نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلع کرنے کے لیے منتخب فرما لیتا ہے تو دیکھیے رسولوں کو غیر عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات میں غیب دینے کی علم غیب عطا فرمانے کا اس بات فرمایا کچھ میں نفی فرمائی اب یہ بہم ٹکرا رہی ہیں تو اب ان میں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اصول یہ ہوتا ہے اصول شرع یہ ہے اصول فقہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں آیات میں ایسا یعنی ان دونوں آیات سے ایسا معنی لیں گے کہ دونوں کے مضامین اپنی جگہ درست ہو جائے نہ یہ کہیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے معذ اللہ اللہ کا کلام غلط کیسے ہو سکتا ہے اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کو مان لو اس کو چھوڑ دو بلکہ دونوں کا ایسا مانا لیں گے کہ مانا درست ہو جائے اپنے اپنے مقام پر دونوں آئے تو درست تو یہ انشاءاللہ یہاں کون سا ایسا مانا ہے وہ ہم بیان کریں گے اگلے پروگرام میں وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین